کامیابی نہیں ہو سکتی یہ پروگرام ہے جس کو پر عمل کرنا ہے اور آپ استقامت سے اس کے اوپر عمل پیرانا رہا ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا عزیز عالمان کہ جن دعاؤں کے متعلق یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے انہیں قبول کر لیا ان کے سلسلے میں بھی یہ تاکید کر دی کہ ان کی کامیابی کے لیے جن طبی اسباب و ذرائع کی ضرورت ہے انہیں بہم پہنچایا جائے اور اپنے پروگرام پر سدا تو استقامت سے عمل پیرا ہوا جائے یہ نہیں کہ دعا مانگ لی خدا نے جواب دیا کہ ہم نے قبول کر لی اور پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اس قسم کی دعاؤں کے متعلق سورہ رات میں کہا گیا ہے اور بڑے ہی محاکاتی انداز سے کہا گیا ہے تو تم ذرا اس پیاسے کا تصور سامنے لاؤ جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے دریا کے کنارے کھڑا ہے کیا اس شخص کی پیاس بجھ جائے گی کبھی نہیں پیاس اس کی بجھے گی جو آگے بڑھ کر پانی سے چلو بھرے اور اسے پی لے پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کھڑے رہنے سے قیامت تک پیاس دور نہیں ہو سکتی وما دعا کافرین اللہ کی زرال تیرہ بٹا چودہ جو لوگ خدا کے اس قانون کی صداقت سے انکار کرتے ہیں ان کی دعائیں رائے گاہ چلی جاتی خدا کو پکارتے رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے دریا کے کنارے پانی با بھی رہا ہے کنارے بھی کھڑا ہے دعا بھی مانگ رہا ہے لیکن آگے بڑھ کر کہ یہ خدا کے قانون سے انکار کر رہا ہے اس واسطے اس کی دعا اس کی یہ طلب اور مانگ جو ہے قیامت تک پوری نہیں ہو سکتی اس مقام پر یہ کہا جائے گا کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ اپنی جگہ بجا اور درست لیکن سوال یہ ہے کیا خدا کی خدائی میں مظلوموں اور مصیبت کے ماروں کی کوئی داد فریاد نہیں ان کے دکھوں کا کوئی مداوع نہیں ان کی پریشانیوں کا کوئی علاج نہیں ان کی دعاؤں کا سننے والا کوئی بھی نہیں قرآن ان سوالوں کا جواب اس بات میں دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ان کی دعائیں سنی بھی جاتی ہیں قبول بھی کی جاتی ہیں ان کی مدد بھی کی جاتی ہے ان کے دکھ درد کو دور بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کا طریقہ کچھ اور ہے وہ طریقہ کیا ہے اس غور سے سنیے عزیزہ نے برس ہے برس کی محنت شاخہ اور تب و تاز پہن کے بعد مدینے میں جماعت مومنین کی اپنی مملکت قائم ہو گئی لیکن جو مسلمان ہنوز مکے میں معصور تھے قریش کی طرف سے ان پر مظالم کا سلسلہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا اس انتہائی بے کسی اور مظلومیت کے عالم میں انہوں نے خدا سے دعا کی بار الہ ہماری مدد کر اور ہمارے لیے ان ظالمین کے جور و ستم سے نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت پیدا کر دے انہوں نے خدا سے دعا کی اور آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے کیا کیا خدا نے مدینہ کی مملکت سے یہ کہا وہاں کی جماعت مومنین سے کہا کہ وہ مالکم تو لاتوقات لون سبیل ہے جماعت مومنین تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں اٹھتے اٹھ سے من الرجال و نسائے وزین یقینا ربنا اخرجنا من کیا سن تم سنتے نہیں ہو مکہ کے مظلوم و مقہور بےکش و بے بس کمزور و ناتواں مرد عورتیں بچے کس طرح دل بلا کر گرا کر ہم سے فریاد کر رہے ہیں کہ بار الہ ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والوں نے اس قدر ظلم و استبداد پر کمر باندھ رکھی ہے اے مملکت اسلامی کے علمبرداروں کیا تم ان کی ان دعاؤں کو سن نہیں رہے اور اگر سن رہے ہو تو پھر انتظار کس بات کا ہے تم ان کی امداد کے لیے اٹھتے کیوں نہیں تم نہیں سن رہے کہ وہ ہم سے کس الحاع زاری سے کہہ رہے ہیں کہ وج اللہ ملت ان کا ولیم وج اللہ ملت ان کا نصیرہ وہ ہم سے کرتے ہیں خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ براہ راست ان کی امداد کر دیتا اور انہیں دشمنوں سے نجات دلا دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے اس مملکت سے اس حکومت سے اس نظام سے کہا جو اس کے نام پر اس کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے قائم ہوا تھا کہ کیا تم ان کی پکار کو سن رہی ہے اٹھو اور ان کی پگار کا جواب دو ان کی مدد کے لیے آگے بڑھو یہ ہے مظلوموں کی دعاؤں کے قبول ہونے کا صحیح طریقہ یہی جماعت مومنین جو اب مدینے میں تھی تیرہ برس تک قریش کے بے پناہ مظالم کا تختہ مشق بنی رہی انہوں نے اس زمانے میں خدا سے کچھ کم دعائیں تو نہیں کی ہوں گی لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں تھا جو مظلوموں کی رسی کے لیے وجود میں آیا ہو اس لیے ان کی مدد کا کوئی سامان نہ ہو سکا ان سے کہا جاتا رہا کہ ہمت و استقلال سے کام لے کر اپنے پروگرام پر جمے رہو ایک دن تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی تو ان تمام مشکلات کا حل خود بخود مل جائے گا اس طرح تمہاری اپنی مشکلات ہی حل نہیں ہو جائیں گی تم ان مظلوموں کی امداد کے قابل بھی ہو جاؤ گے جو ہم سے نصرت و اعانت کی دعائیں مانگیں گے دیکھیے اس حقیقت کو قرآن کریم نے دوسری جگہ کس بلیغ انداز سے بیان کیا ہے فرمایا امن جیب المسترہ ازادہ ہو و یکش فسو ستائیس بٹا باسٹھ کہو کہ وہ کون ہے جو قلب مستر کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے کس طرح دور کر دیتا ہے یج الکم خلفا الر وہ تمہیں حکومت و مملکت عطا کر دیتا ہے یہ ہے طریق خدا بندی جس سے مظلوموں کی مصیبتیں رفع ہوتی ہیں اور آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ اس قسم کی بھی حکومت بھی محض دعائیں مانگنے سے نہیں ملا کرتی تھی خدا نے یہ کہا تھا کہ یہ ایمان و امال صالح کا نتیجہ ہوتی ہے دوسرے مقام پر اسی جماعت مومنین کے متعلق کہا ہے ولزین استجار الرب و اقام الصلاۃ و امر ہوں شورہ بینا ہوں و مما رضق ہوں بیالیس بٹا اڑتیس یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس کے احکام و قوانین کی پوری پوری اطاعت کرتے ہیں انہی کی روشنی میں اپنے امور مملکت باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں اور جو سامان ریس خدا نے انہیں دے رکھا ہو اسے رفاہ عامہ کے لیے کھلا رکھتے ہیں آپ نے غور فرمایا کہ یہاں بھی امر ہم شورا دانا ہم سے اشارہ اسی نظام مملکت کی طرف ہے جسے دنیا سے ظلم اور نا انصافی دور کرنے کے لیے متشکل کیا جاتا ہے یہی وہ طریق تھا جس سے بنی اسرائیل کو بھی قوم فرعون کے مظالم سے نجات دلائی گئی پھر آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ مظلوموں اور بےکسوں کو خدا سے دعا مانگنے کی ضرورت کہاں اور کب پیش آتی ہے اس کی ضرورت پیش آتی ہے اس غلط معاشرہ میں جہاں کوئی بات قاعدے اور قانون کے مطابق نہ ہوتی ہو ہر جگہ دھاندلی ہو رہی ہو کسی حقدار کو اس کا حق نہ مل سکتا ہو جہاں مظلوم کی مدد کرنے اور ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو جہاں اس شخص کا کوئی پرسان حال نہ ہو جو معاشرہ میں تنہا رہ جائے جہاں غنڈہ گردی ایسی ہو کہ شریف انسانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے جہاں افراتفری اور نفسہ نفسی کا یہ عالم ہو کہ جو کہیں اتفاق سے گر جائے سب اسے رونتے ہوئے آگے بڑھ جائیں کوئی اس کے اٹھانے کی فکر نہ کرے جہاں کسی کو اس کا خیال نہ ہو کہ کس کے بچے بھوکے ہیں اور کس کے تن پر کپڑا نہیں جہاں مفلس مریض اس لیے بن آئی موت مر جائے کہ اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا اور بیوہ ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر اس فکر میں گلی جا رہی ہو کہ اسے گورو کفن کیسے مل سکے گا اور اب میرا کیا بنے گا یہ ہے وہ معاشرہ جہاں بےکسوں اور ناداروں قدم قدم پر خدا سے دعائیں کرنی پڑتی ہیں کہ اس کے اس کے سوا ان کے سامنے امید کا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا یہی ہے وہ معاشرہ جس سے متاثر ہو کر کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ جو نہیں آشنا مصیبت کا درد و غم کا نہ جو شکار ہوا جس پہ کوئی کبھی نہ وقت پڑا جو نہ اٹھ اٹھ کے رات کو رویا وہ نہیں جانتا دعا کیا ہے اسے معلوم کیا خدا کیا ہے لیکن جب معاشرہ صحیح خطوط مستقل اقدار خداوندی پر متشکل ہو تو اس میں ہر بات کا فیصلہ قائدے اور قانون کے مطابق ہوتا ہے ہر حقدار کو اس کا حق ملتا ہے اور بغیر کسی پریشانی اور تردد کے ملتا ہے نہ کسی پر کوئی ظلم ہوتا ہے نہ دھاندلی اس میں ہر فرد کی ضروریات زندگی مملکت کی طرف سے پوری ہوتی چلی جاتی ہے اس لیے اس میں نہ کوئی محتاج ہوتا ہے نہ بے نوا اس میں نہ کوئی اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے نہ بے سہارا کہ ایسے معاشرے میں کسی کو خدا سے وہ کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جس کے لیے ہم قدم قدم پر اپنے آپ کو محتاج اور لاچار پاتے ہیں اور خدا سے التجائے کرتے ہیں عزیزہ نمن اس حقیقت کبرا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے بلیغ اور عمیق انداز میں بیان کیا ہے کہ جو بھی انسان اس پر غور کرتا ہے وہ وجد میں آ جاتی ہے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں سن رکھو مجھے خلیفہ کیوں بنایا گیا ہے مجھے خلافت کا فریضہ اس لیے سونپا گیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک پہنچنے سے روک دوں اللہ اکبر کتنی بلند حقیقتیں کتنی بلند حقیقت ہے جسے اس قدر سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے مطلب واضح ہے کہ قیام خلافت کا مقصد یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت روکی نہ رہے جب کیفیت یہ ہوگی تو پھر کسی شخص کو اپنی ضروریات کے لیے خدا سے دعا کرنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی اور اگر کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے خدا سے دعا کرتا پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے فریضے کی سر انجام دہی میں قاصر رہا ہوں اور وہ میرے شخص خدا خلاف گویا خدا سے شکایت کر رہا ہے اس لیے مجھے فوراً احتساب خیش کرنا ہوگا اور اس عمر کی کوشش کرنی ہوگی کہ میری شکایت بارگاہ خداوندی تک نہ پہنچنے پائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت اس چیز سے پہلے ہی پوری ہو جائے لہذا تم اپنی ضروریات اور اپنی احتیاجات کے لیے خدا سے براہ راست دعا کرنے کی بجائے اسے مجھ تک پہنچایا کرو یہاں وہ پوری ہو جائیں گی تمہاری دعا کے خدا تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی البتہ وہاں اس وقت کہو کہ جب یہاں ضرورت پوری نہ ہو اور اگر ایسا وقت ہو تو میں اس سے پیشتر اس خلافت کے منصب سے الگ ہو جاؤں گا یہ ہوتی ہے عزیزہ نعمان اس معاشرہ کی کیفیت جو وہی کی رہنمائی میں متشکل ہوتا ہے اس میں کسی کو اپنی انفرادی ضروریات کے لیے خدا سے کچھ مانگنا نہیں پڑتا جسے سب کچھ آج خود مل رہا ہو اسے مانگنے کی ضرورت کیا ہوگی یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم میں مومنین کی جس قدر دعائیں مذکور ہیں سب اجتماعی ہیں انفرادی نہیں اور یہ اجتماعی دعائیں جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے جاتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے وہ نظام قائم ہو جائے جس میں کوئی مصیبت زیادہ مظلوم نہ ہو جس میں عالمگیر انسانیت کے مصائب اور عالم کا علاج ہوتا چلا جائے یہ ہے وہ دعائیں جو یہ جماعت مومنین خدا سے مانگتی اجتماعی دعائیں ایک فرد کے لیے نہیں اور یہ جو آیت ہمارے زیر نظر ہے اس میں بھی کہا گیا ہے ای کا نستعین ہم ہم تجھ سے استعانت چاہتے ہیں لیکن <clears throat> یہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی ایک اہم سوال سامنے آتا ہے کہ دعائیں انفرادی ہوں اجتماعی ہوں سوال یہ ہے کہ ان سے بلاخت ہوتا کیا ہے ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ سوال بڑا اہم ہے اور غور سے سمجھنے کے قابل اس لیے کہ یہی وہ محور ہے جس کے گرد دعا کا سارا مسئلہ گردش کرتا ہے دعا سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے ساتھ ہی جو کچھ قرآن کریم نے کہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ دعا کے بعد اس پروگرام پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے جس سے کہ مقصد حاصل ہوتا ہے تو پھر اس میں جو دعا درمیان میں آتی ہے اس کا مقصد کیا ہے کیا وہ بیکار ہے بالکل معذر اللہ بڑی اہم چیز ہے اور اسے غور سے سنیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے دنیا میں کوئی کام کرنا ہو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے دل میں آرزو کرا پھر دوہرا دوں کہ دنیا میں کوئی کام کرنا ہو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے ایک ارادہ اٹھتا ہے ایک تقاضا گزار ہوتا ہے دنیا میں عمل کی بنیاد آرزو ہے اقبال کے الفاظ میں ماں تخلیق مقاصد زندہ ایم ہماری زندگی اس لیے اس کے لیے ہے کہ ہماری زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ ہم مقاصد کی تخلیق کرتے چلے جائیں مقاصد کی تخلیق کی جائے اور اس کے بعد آج شعائے آرزو تابندائیں ہماری زندگی میں نورانیت اور چمک اس سے پیدا ہوتی ہے کہ اس کے لیے آرزو بیدار ہو یہ آرزو کی شعائے آرزو ہے کہ جس سے ہماری زندگی روشن ہوتی ہے جس قدر یہ آرزو شدید ہوگی اسی قدر ہمارا ارادہ مستحکم ہوگا اور جس قدر ارادہ مستحکم ہوگا اسی نسبت سے ہم اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے علامہ اقبال نے بچوں کے لیے ایک نظم لکھی ہے جسے ہم ابتدائی مدرسہ کے ہر طالب علم کی زبان سے ہر روز سنتے ہیں یعنی وہ نظم جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری اس شعر کے پہلے مصرے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ یوں تو بچوں کے لیے ہے لیکن اس میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے وہ بڑی عمیق ہے یعنی جب انسان کی دلی تمنا حروف و الفاظ کی شکل میں زبان پر آتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے جتنی گہری تمنا اتنی ہی مخلص دعا جتنی شدید آرزو اتنی ہی پرکیت پکار نفسیات کا طالب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ آرزو کی بیداری سے انسان کے اندر کس قسم کی نفسیاتی تبدیلی واقع ہوتی ہے پھر جس قسم کی وہ آرزو اسی قسم کی نفسیاتی تبدیلی اس نفسیاتی تبدیلی سے انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے خارجی دنیا میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اقبال ہی کے الفاظ میں کہ منزل را نمی دانی زرا اے کہ منزل را نمی دانی زرا قیمت ہر شہ ز انداز نگاہ ہر شہر کی قیمت نگاہ کے زاویے سے نگاہ کے انداز سے ہے نو دیگر بھی جہاں دیگر مشبت نگاہ کا زاویہ بدل لو خارج کی دنیا بدل جائے گی ای و آسمان دیگر شبات میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں دنیا میرا دل ہے بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلا دوسرے ایک شیر میں ہے کہ نہ کلی ہے وجہ نظر کشی نہ کول کے پھول میں تازگی فقط ایک دل کی شگفتگی سبب نشات بہار ہے بہرحال یہ حقیقت ہے کہ انسان کی شدت آرزو سے اس کے اندر ایسی نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جو اس کا انداز نگاہ بدل دیتی ہے اور اس کی آرزو میں جس قدر ارتکاز پیدا ہوتا ہے اسی قدر اس میں توانائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ اس کی جس نے طے کر دی اس سے تمام وہ شدت آرزو ہی کی پیدا کردہ توانائی کی روح سے ہوتا ہے آرزو کے سلسلے میں دو باتیں بنیادی ہیں ایک یہ کہ وہ آرزو ہے کس قسم کی انسان کے دل میں مختلف آرزویں پیدا ہوتی رہتی ہیں لیکن قرآن مومن کے سامنے صحیح آرزو کا جو معیار رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مات شاعن اللہ شاء اللہ اکاسی بیٹا انتیس تمہیں اس کا اختیار ہے کہ جو جس جو جینے آئے چاہو اسے تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے لیکن مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہی چاہے جو خدا چاہتا ہے تم اپنی آرزوؤں کو مشیت خداوندی سے ہم آہنگ رکھو جس بات کو خدا نے برا قرار دیا ہے تم بھی اسے برا سمجھو جس نے جسے اس نے اچھا کہا ہے تم بھی اسے اچھا سمجھو تم ویسا بننے کی کوشش کرو جیسا خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ قرآن کریم کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ آنکھ حق می خواہد آن ساد ترا یہ تمہیں وہ کچھ بنا دے گا جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ لہذا سب سے پہلے پہلا ضروری مرحلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو آرزو ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے وہ خدا کی متعین کردہ مستقل اقدار کے مطابق ہے یا نہیں اگر وہ ویسی نہ ہو تو اسے تبدیل کر کے مستقل اقدار سے ہم آہنگ کر لینا چاہیے تو پہلی چیز تو یہ آئی اس کے اندر جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے دل میں صرف آرزو کی بیداری سے مقصد حاصل نہیں ہو جاتا آپ کسی جگہ جانے کا ارادہ رکھتے دل میں آپ کے ہاں وہاں جانے کی آرزو بیدار ہوتی ہے اب اس کے بعد اگر آپ اسی طرح گھر میں بیٹھے رہیں تو آپ اس منزل منزل مقصود تک نہیں پہنچ تو نہیں جائیں گے اس کے لیے آپ ریل میں جانا ہے ٹائم ٹیبل کنسلٹ کرتے ہیں گاڑیوں کے اوقات دیکھتے ہیں انکوائری والوں سے دریافت کرتے ہیں پھر مقررہ وقت مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت پر گھر سے چلتے ہیں اسٹیشن پر پہنچتے ہیں ٹکٹ خریدتے ہیں گاڑی کا انتظار کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں صحیح گاڑی میں بیٹھتے ہیں جو گاڑی سامنے آ جائے اسی میں نہیں بیٹھ جاتے جو گاڑی آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے اس میں بیٹھتے ہیں اور یہ وہ گاڑی ہے کہ جو آپ کو منزل تو مقصود تک پہنچاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ دل میں کسی جگہ پہنچنے سے کہ آرزو کے بیدار ہونے میں اور وہاں پہنچنے کے درمیان میں یہ جتنے مراحل آتے ہیں وہ سارے اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں کہ جس سے یہ آرزو ہے اس آرزو کی تکمیل ہوتی ہے یہی چیز ہے آرزو ایسی آرزو کہ جو اس مقصد تک پہنچانے کے لیے دل میں اٹھے جو خدا نے مستقل اقدار کی روح سے تو انسان کی اپنی ذات کی نشو و نما اور عالمگیر انسانیت کی نشو و نما کے لیے مقرر کیا ہے یہ عارضی بیدار ہو اور پھر اس کے لیے وہ تمام ذرائع اور اسباب اور سامان اکٹھا کیا جائے جو اس کے لیے متعین کیا گیا ہے اور اس کی ہدایت کے مطابق اس گاڑی میں سوار ہوا جائے کہ جو آپ کو اس منزل مقصود تک پہنچا دے گی بار میں کہہ یہ رہا تھا کہ دعا سے انسان کے اپنے اندر ایک نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بڑی اہم چیز ہے اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی کا پیدا ہونا اور کس قدر قابل رشک ہے وہ انداز جس میں اقبال نے اتنی بڑی بلند عمیق دقیق حقیقت کو دو مصروں میں واشگاف کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس سے بلیغ اور دلکش انداز تصور میں نہیں آ سکتا آپ بھی سنیے اور میری طرح وجد میں آ جائیے وہ کہتا ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی قضا سے مرادہ قانون خدا بندی تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے کیا بات ہے کیا گیا اسی کے ساتھ دوسرا شعر ہے نا کہ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے اور بھی ہوئی پھر شعر کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے اور یہ تبدیلی جو ہے تو بدل جانے کی وہ قرآن کریم کے اندر ڈوبنے سے یعنی اپنی آرزو کو اس کے ہم آہنگ کرنے سے پیدا ہوتی ہے قرآن کے متعلق کیا کہنے ہیں اقبال نے کیا کیا کچھ کہا ہے بدان در رخت جان دیگر شبت یہ جب دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جاتا ہے جہاں دیگر شبت اور انسان کے اندر جب یہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو خارج میں خود بخود تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے خارجی انقلاب آ ہی نہیں سکتا دب جب تک انسان کے اندر داخلی انقلاب پیدا نہ ہو اور یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے بڑے ہی واضح الفاظ میں کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم تیرہ بٹا گیارہ یاد رکھو تم تو ایک طرف ساری دنیا زور لگا کے بھی دیکھ لے کسی قوم کے حالت میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی تا وقت ہے کہ اس قوم کے پہلے اندر نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا ہو اس کی خارج کی تبدیلی کا دار و مدار اس کے داخلی تبدیلی کے اوپر ہے اس کی نفسیاتی تبدیلی کے اوپر ہے اور یہ ہے دعا سے جو حاصل ہوتی ہے چیز اس سے انسان کے اندر ایک داخلی تبدیلی پیدا ہوتی ہے عزیز عالمان یہ ہے اہمیت اور غائب دعا میں نے ابھی ابھی کہا ہے انسان کی ہر کوشش یا عمل کا آغاز اس کے دل میں پیدا ہونے والی خواہش یا آرزو سے ہوتا ہے یہی آرزو شدید ہو کر ارادہ بنتی ہے اور ارادہ کے مستحکم ہونے کے بعد اس مقصد کے حصول کے لیے قدم اٹھتا ہے قدم اٹھانے کا مرحلہ بڑا اہم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بڑا نازک بھی آپ گھر سے کسی جگہ جانے کا ارادہ لے کر نکلتے ہیں اس جگہ پر پہنچنے کے لیے سب سے پہلی اور لا ینفق شرط یہ ہے کہ آپ صحیح راستہ پر گاملن ہوں اگر آپ کا قدم غلط راستہ پر پڑ گیا تو آپ مسافت بھی طے کریں گے اس میں آپ کا وقت اور توانائی بھی صرف ہوگی لیکن آخر و ہوگا یہ نہ صرف یہ کہ آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے بلکہ آپ اس سے بہت دور ہٹ چکے ہوں گے لہذا جب آپ نے عیا کا نستعین کہہ کر خدا سے منزل مقصود تک پہنچنے کی آرزو کا اظہار کیا اور اس کے لیے اس کی اعانت طلب کی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے یہ چاہا کہ اس منزل تک پہنچنے کا صحیح یا سیدھا راستہ آپ کے سامنے آ جائے اس کے لیے آپ کے دل کی آرزو یہ دعا بن کر آپ کے لبوں تک آئی کہ اہ دن المستقیم ہمیں اس سیدھے راستے کی رہنمائی مل جائے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا جائے پہنچا دے یہ سورہ فاتحہ کی اگلی یعنی پانچویں آیت ہے اور اس سے ہم آئندہ درس میں لیں گے ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم الصراط درس میں ہمارے سامنے یہ حقیقت آئی تھی کہ انسان کے دل میں شدت سے ایک آرزو پیدا ہوئی جو الفاظ بن کر اس کی زبان پہ آ گئے کہ ای کا نستعین ہماری آرزو ہماری خواہش ہماری طلب ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ذات مناسب نشو و نما حاصل کر کے ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بن کے سفر حیات کو اس طرح سے طے کرتی چلی جائے کہ وہ ارتقائی منازل میں سے گزرتی ہوئی اپنے انتہائی منزل مقصود تک پہنچ جائے یہ بات بعد میں سامنے آئے گی کہ وہ آخری منزل کون سی ہے وہ مقصد کیا ہے لیکن بہرحال اس دنیا کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں ہوں تو یہ بھی مقصد حیات ہوگا اور اس کے بعد کی زندگی میں انسانی ذات کا ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد کسی منزل تک پہنچ جانا یہ بھی نصب لینے حیات ہوگا تو اس دنیا میں ہو یا اس سے اگلی دنیا میں ہو بہرحال راستہ طے کرنے کا تصور مشترک لائن فرق ہے راستہ طے کیے بغیر آپ منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے تو جب آپ نے یہ نسطین میں یہ آرزو دل سے لبتے لائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ذات <clears throat> صحیح راستہ طے کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائے تو لازمن اس سے اگلی بات آنی یہی چاہیے تھی کہ احمد رات المستقیم ہماری آرزو یہ ہے کہ ہمارا قدم غلط راستے پر نہ اٹھ جائے ہم سفر کے لیے تو اٹھے ہیں ارادہ بھی کیا ہے ہم نے تیاری بھی کی ہے سامان سفر بھی ساتھ لیا ہے چل بھی پڑے ہیں لیکن ہماری آرزو یہ ہے مقصد اب یہ ہے کہ ہمارا قدم کہیں غلط راستے پر نہ پڑ جائے ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ ہمارے سامنے آ جائے جو ہمیں تمام خطرات سے محفوظ رکھتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دیں احمد صرح المستقیم کا ہم ترجمہ یہی کیا جاتا ہے دکھا ہم کو راہ سیدھی آپ دیکھیے اس میں عہدنا کے اندر دکھا ہم کو پھر وہی دعا کا مفہوم سامنے آ جاتا ہے اور دعا کا مفہوم ہم پہلے پیشاب کا دس میں اچھی طرح سے واضح کر چکے ہیں اور اگلی چیز یہ بھی دیکھیے کہ اس میں بنا ہے جمع کا سیگا آیا ہے ایک فرد اپنے لیے نہیں چاہتا صرف بلکہ وہ جمع کا سیگا ہے دعا میں ہمیں سیدھی راہ دکھا تو یہ نظر آیا کہ یہ انسانی زندگی کارواں در کارواں ایک قافلے کی حیثیت سے اجتماعی حیثیت سے سفر حیات پر گامزن ہو تو پھر منظر مقصود تک پہنچ سکتی ہے ایک فرد کا انفرادی طور پر سفر طے کرنے کا سوال نہیں ہے اسی لیے کہا گیا ہے سراط المستقیم دن ہدایت کا لفظ تو سارے قرآن میں بھرا پڑا ہے اور ہم روز سینکڑوں مرتبہ اس لفظ کو دوڑاتے ہیں ہدایت کے لفظ کو ہادی کے لفظ کو تو ہدایت کا مفہوم تو ویسے ذہنوں میں آ ہی جاتا ہے رہنمائی اس کے لیے عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہماری رہنمائی کر ہمیں راستہ دکھا رہنمائی کرنا راستہ دکھانا یہ ٹھیک ہے یہ اس لفظ کے بنیادی معنی میں ہے لیکن اس لفظ میں جو قرآن نے منتخب کیا تو اس میں ایک خصوصیت ہے صرف راستہ دکھانا نہیں بلکہ یہ رہنمائی یہ راستہ دکھانا اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جس سے وہ راہ وہ منزل ابھر کر سامنے آ جائے یہ اس کی بنیادی خصوصیت ہے راستے کا ابھر کر سامنے آنا اسی لیے اربوں کے ہاں حادیت ان اس چٹان کو کہتے تھے جو دور سے ابری ہوئی مخفی ہوں چھپے ہوئے ہوں جنہیں آپ کو خود تلاش کرنا پڑے مشتبہ ہوں مشکوک ہوں قیاسی ہوں زنی ہوں انہیں ہدایت نہیں کہا جائے گا بلکہ ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ رہنمائی واضح بین روشن نمایاں اور ابھری ہوئی ہو تو آپ دیکھیے کہ ایک لفظ کے انتخاب سے اور اس کے بنیادی معانی کی خصوصیت سے یہ رہنمائی کس طرح سے عام رہنمائیوں سے متمین ہو کر الگ ہو گئی اس رہنمائی میں کسی قسم کے و قیاس کو کوئی دخل نہیں ہوگا یقینی حتمی اس طرح جیسے دور سے ابری ہوئی چٹان نظر آ جاتی ہے اور پھر اس میں آپ جانتے ہیں کہ اختلاف بھی کوئی نہیں ہوتا چٹان ابری ہوئی سامنے نہ ہو تو ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ نہیں وہ ادھر بائیں کی طرف ہے کوئی کہے بائیں کی طرف ہے لیکن جب وہ دور سے ابری ہوئی نظر آئے گی تو اس کے اس, اس کے مقام کے تعین میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی کوئی بات کلاسی نہیں ہو سکتی ہر آنکھوں والا متعین طور پر بتائے گا کہ وہ ہے اور ہر آنکھوں والا جو بتائے گا تو ایک ہی سمت بتائے گا ایک ہی منزل بتائے گا یہ وجہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے ایک تو وہ اتنی واضح بین روشن اور ابڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے تلاش کرنے میں کوئی دقت واقع نہیں ہوتی اور دوسرے اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اس رہنمائی کو اختیار کرتا ہے ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا تضاد نہیں ہو سکتا دین میں اختلاف ٹوٹل نہیں ہے یہ تو مذہب ہے کہ جس میں راستے انسان خود تلاش کرتا ہے مذہب کے معنی راستہ ہوتے ہیں تلاش کرتا ہے اور پھر ہر ایک کا الگ الگ مذہب ہوتا ہے افراد کا بھی مختلف اہل مذاہب کا بھی مختلف اقوام کا بھی لیکن اب دین میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اس میں خدا کی رہنمائی چٹان کی طرح ابھری ہوئی سامنے آ جاتی ہے خدا کی طرف سے رہنمائی ملنا اس چیز کو اللہ تعالی نے اپنی ذمہ داری قرار دی کتنی اہم چیز ہے یہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے خدا نے ہر شے کو پیدا کیا اس کے لیے ایک راستہ تجویز کیا اس کے لیے ایک منزل متعین کی اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی مخلوق کو وہ راستہ دکھا دیتے جس پر چلنے سے وہ اس منزل تک پہنچ جاتی جو اس کے لیے متعین کی گئی تھی چنانچہ چوراہ میں ہے کہ رب وہ ہے دیکھیے یہاں رب کا لفظ ہے ربوبیت کرنے والا نشو نما دینے والا وہ ہے کون ہے اللہ خلا کا کیا لفظ عظیم نمن غور سے سننے کی بات ہے پھر سنیے اللہ کا خلاق ولہ جی قدرا فہدا eighty seven over two three ستاسی بیٹا دو تین رب وہ ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی خلق پھر ہر شے کے حشو و ضوابط کو الگ کر کے اس میں توازن اور اعتدال پیدا کیا فسلوا پھر اس کے لیے پیمانے اور قوانین مقرر کیے وہ نصب العین متعین کیا جس تک اسے پہنچنا ہے قدرا قدرا کے معنی ہوتے ہیں پیمانے مقرر کر دینا یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جسے خدا کی تقریر کہتے ہیں میں آگے چل کے بتاؤں گا وہ قوانین ہے جو اس نے تجویز کیے ہیں وضع کیے ہیں نافذ کیے ہیں تو قدرہ اس نے قوانین وضع کیے مقرر کیے نصب العین مقرر کیا ہر شہر کا فہدا اور اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے اسے رہنمائی دی خدا کا فصو قدرا فہدا ان چار چار الفاظ میں عزیزہ نے من تخلیق سے لے کے کسی ہر شہر کا اپنے آخری منزل تک پہنچ جانے کے لیے پورے کے پورے مراحل آ گئے چار لفظوں کے اندر دوسری جگہ ہے کہ رب اللہ آتا آ کلّا شائن خرقا ہوں مداح یعنی اس میں دو باتیں پہلی شہر ہر شے کو اس نے تخلیق عطا کی اور تحریک عطا کرنے کے بعد اس منزل کی طرف رہنمائی کر دی جس تک پہنچنا اس کے لیے مقصود ہے یہ رہنمائی کہ کسی شہر نے کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے